أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اللهم اللهم صل صل صل على على على سيدنا سيدنا مولانا مولانا محمد محمد في في أول كلامنا كلامنا أوسط سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام اللہ تبارک تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر بے شمار نعمتیں ہیں اللہ کے احسانات ہیں اور اتنے احسانات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نِعْمَةَ ہی لاتو سوہا اگر کوئی شمار کرنے ہی بیٹھے گننے لگے زندگیاں ختم ہو جائیں گی دنیا ختم ہو جائے گی اللہ کے جو احسانات بندوں پر ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے ساری مخلوق اللہ کی رحمتوں سے استفادہ کر رہی ہے ان میں اللہ تعالی کی خاص رحمتیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہیں اللہ تعالی اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امت پر اپنی نعمتوں کی رحمتوں کی نوازشوں کی برسات ہی کر دی ہے اور پیغمبر کی امتیں جسے طلب کیا کرتی تھیں جس کے لیے تڑپا کرتی تھیں اللہ تبارک تعالی نے اس امت کے لیے بن مانگے وہ نعمتوں کو عنایت کر دیا کوئی خودی سے اللہ کے عذاب کو دعوت دے اور جہنم میں کود کر چلا جائے اور جہنم کا لہو پیے پی پیے اللہ کی لانت کے توق کو گلے میں ڈال لے یہ اس کی مرضی ہے اللہ کی رحمت قدم قدم پر بہانے بہانے سے انسان کو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو جنت میں داخل کرنا چاہتی ہے آپ کی امت میں ہونا ہی یہ بہت بڑا کمال ہے بہت بڑا شرف ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے اور روایت میں آتا ہے جس کسی پیغمبر کے پاس آقا کا تذکرہ ہوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوا ایسا نہیں ہوا کہ اس پیغمبر نے اللہ سے دعا نہ کی ہو کہ اے اللہ میری پیغمبری کو لے کر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے جس پیغمبر کے پاس جس رسول کے پاس آقا کا تذکرہ ہوا ہر پیغمبر نے اس امت کی خصوصیت کو جانا فضیلت کو جانا اور پیغمبری کے عوض اس امت کی غلامی کو اپنانا چاہا یہ مقام ہے قدم قدم پر اللہ تبارک تعالیٰ نے دریائے رحمت کو رکھا گناہ کرے اس دریائے رحمت میں غوطہ دے اور معصوم ہو جائیں قبر میں جائیں صاف شفاف دھل کر جائے کوئی گنا نہ ہو اللہ نہیں چاہتے پسلیاں آپس میں ملیں اللہ نہیں چاہتے کہ اجدا ڈسے بچھو ڈنک مارے قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کو کھولا جائے اللہ کو بالکل پسند نہیں ایک ماں جب گوارا نہیں کر سکتی ایک باپ اپنی اولاد کی مشقتوں کو جھیل نہیں سکتا وہ اللہ جس نے ماؤں کے دل میں مامتا کو ڈالا اور باپ کے دل میں شفقت کو ڈالا وہ کیسے برداشت کرے گا کہ اس کی مخلوق اس کے نگاہوں کے سامنے پلسرات پر گر کر جہنم میں جائے کٹے اللہ کی مرضی بالکل نہیں بہانے بہانے سے اللہ تبارک تعالیٰ جنت کا داخلہ مرحمت فرما دیتے ہیں اس امت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی راہیں رکھی ایک تو اس امت کے اعمال کا اجر و ثواب اللہ تعالی نے بڑھایا اس امت کو رمضان دیا اس امت کو شب قدر مرحمت فرمایا اس امت کو اللہ نے اپنا کلام قرآن مجید مرحمت فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے لیے اپنے محبوب اور چہیتے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کیا آپ اندازہ لگائیں اللہ کو اس امت سے کس درجے تعلق ہے اور محبت ہے حدیث پاک میں آتا ہے اس امت اس امت میں اگر کوئی روزے دار روزہ رکھتا ہے اور روزے کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے اپنے دور ہو جائے لیکن اللہ فرماتے ہیں میری عزت و جلالت کی قسم اس کے منہ کی نکلنے والی بدبو کو امبر سے زیادہ مجھے پسندیدہ ہے کون اس درجے محبت کرنے والا ہے ہے کوئی بھائی ہے کوئی باپ ہے کوئی بیوی ہے کوئی اولاد ہے کوئی دوست اس دنیا کے اندر جس درجے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں اس امت سے پھر بھی بڑا بد نصیب ہے جو اللہ سے بغاوت کرے اللہ کے احکامات کو پیروں تلے روندے نبی سے دشمنی بولے نبی کی سنت کو قتل کرے اپنے گھروں سے نکالے اور کافرانہ طریقہ یہودیوں کا طریقہ عیسائیوں کا طریقہ اور نبی کے وہ نبی کے سامنے وہ طریقے جو آپ کی آنکھوں کو چوبتے ہوں اور دل کو تکلیف پہنچاتے ہوں کیسے گوارا ہوتا ہے امت کے کسی فرد کو کہ وہ چہرہ اپنا ہے وہ لباس اپنائے وہ طور طریقے اپنائیں جس سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کو تکلیف پہنچے اور آپ کو اذیت پہنچے اللہ نے مختلف ہیلے دیے مختلف بہانے دیے ابھی ہفتہ اتوار پیر منگل چار شمبہ جمعرات نہیں گزرا تھا اللہ نے جمعہ فضیلت والا دن دیا عید والا دن دیا اور اس دن اعمال کا وزن اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑھا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ وہ دن دیا جو دن اللہ نے کسی امت کو اور کسی قوم کو مرحمت نہیں فرمایا اور یہ وہ دن ہے کہ جنت کے اندر بھی اس دن مزے کا دن ہوگا عید کا دن ہوگا یہ امت کو دیا عیسائیوں کو نہیں دیا نسارا کو نہیں دیا یہود کو نہیں دیا آدم لوت اور شیش کی قوم کو نہیں دیا اللہ نے جمعہ کا دن دیا سید الایام ہے اللہ نے سید العم کو سعید الیام دے دیا ابھی مہنوں کی بات ہو رہی تھی رجب دیا ہم نے رجب کے مہینے میں دعا کی تھی اللہ فی رجب و و بلغنا رمضان کہا کہ رجب اس امت کا مہینہ ہے شعبان جناب محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے تو دو مہینے پہلے ساٹھ دن پہلے اللہ نے اس امت کو متنوع کر دیا کہ تم اللہ کے مہینے میں داخل ہونے جا رہے ہو جیسے فرض نماز میں داخل ہونے کے لیے کہا غسل کر کر تیار ہو جاؤ وضو کر کر کمر بستہ ہو جاؤ نماز سے پہلے سنت رکھی ڈائریکٹ آ کر اگر آدمی نماز میں کڑا ہو جائے گا خیالات منتشر ہوں گے اور دنیا کی طرف دل جائے گا دماغ جائے گا تو پہلے سنتوں کو رکھا تحیت الوضو کو رکھا تحیت المسجد کو رکھا نوافل کو رکھا سنت موقع کو رکھا کہ اللہ کی فرض نماز میں داخل ہونے سے پہلے وہ تربیت مل جائے اللہ کے مہینے میں جانے سے پہلے امت کا مہینہ رجب دیا آخا کا مہینہ شابان دیا اور پھر کہا اللہ کے مہینے میں پوری طریقے سے کمر بستہ ہو کر تم اللہ کے مہینے میں چلے جاؤ لگتا ہے اللہ نے ہماری دعا کو قبول کر لیا امت کا مہنا نصیب ہو گیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ مہینہ اللہ نے محض اپنے فضل سے کرم سے شابان المعظم ہمیں مرحمت فرمایا حدیث میں آتا ہے یہ شابان کے معنی خیر کثیر کے ہیں اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی طرف سے برکتیں اس مہینے کے اندر زیادہ اترا کرتی ہیں اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں میرے آقا میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہینوں میں اتنی کثرت سے روزہ نہیں رکھا کرتے تھے جتنا شابان کے مہینے کے اندر آپ روزہ رکھا کرتے تھے اور آپ جب روزہ رکھتے میں سمجھتی تھی کہ آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے اور جب آپ روزہ چھوڑ دیتے میں سمجھتی کہ آپ روزہ نہیں شروع کریں گے یہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص عمل تھا پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت پر بڑا عجیب و غریب احسان فرمایا اللہ نے اس امت کو اس مہینے کی پندرہویں شب شب برات مرحمت فرمائی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا قسم کھا کر فرمایا حامیم والکتاب المبین قسم ہے کتاب مبین کی جو آیتیں ہم نازل کرتے ہیں جو قرآن ہم نے نازل کیا ہم اس کی قسم کھا کر کہتے ہیں انا انزلہ فی لیلت مبارکہ انا منظرین اس قرآن کو ہم نے لئے مبارکہ کے اندر نازل کیا ایک تو تیسویں پارے میں سورہ قدر ہے جس میں اللہ نے فرمایا انا انزلہ لئی لیلت القدر ہم نے شب قدر میں نازل کیا دو آیتیں مختلف ہیں ہمارے علماء نے بیان کیا کلام پاک میں اگر دو آیتیں آپس میں ٹکراتی ہوں حدیث پاک میں دو روایتیں آپس میں متعارض ہوں ٹکراتی ہوں تو محدثین کا مفسرین کا پہلا کام یہ ہے کہ ہر آیت کو اپنی جگہ پر فک کرے اس کا الگ معنی الگ مطلب اس کا بیان کرے یہاں ایک جگہ کہا کہ شب قدر میں نازل کیا اور ایک جگہ کہا کہ شب برات میں ہمارے علماء نے اس کی توضیح کی اور اس کی تفسیر بیان کی آسمان دنیا سے اس زمین پر اللہ نے پہلی آیت جو نازل فرمائی کلام پاک کی پہلی وہی جو آئی شب قدر کے اندر آئی اللہ نے لوہے محفوظ ایک تختی ہے کائنات کی تخلیق سے پہلے اور دنیا کو بنانے سے پہلے اللہ نے ایک تقدیر کی تختی کو بنایا اور قلم کو بنایا اور قلم کو کہا اکتب تو لکھ قلم نے پوچھا میں کیا لکھوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماں کان وما یقون جو ہو چکا اس کو لکھ اور جو ہونے والا ہے اس کو لکھ اللہ نے اس کو علم دے دیا اللہ نے اس کو طاقت دے دی اللہ نے اس کو قدرت دے دی جو کچھ قیامت تک ہو چکا ہے ہونے والا ہے اور جو ہو چکا ہے اس قلم نے اس لوہے محفوظ پوس کی تقدیر کے اندر سب کچھ لکھ دیا ہمارا نام لکھا ہماری اولاد کو لکھا ہماری بیویوں کے نام کو لکھا ہماری صحت کو لکھا ہماری زندگی کو لکھا ہماری موت کو لکھا ہماری عزت کو لکھا ہماری ذلت کو لکھا جو اللہ نے چاہا اس لوہے محفوظ کے اندر اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا اور اللہ تبارک تعالی سال میں ایک مرتبہ شب برات کے موقع پر اس لوہے محفوظ سے جو فرشتے جو کام کرنے والے ہیں جیسے اسرائیل ملک الموت روح نکالنے والے ہیں تو ان کو یہ نہیں کیا اللہ نے کہ قیامت تک کا دفتر دے دیا قیامت تک کے نام دے دیے کہ کتنے لوگوں کو کب تمہیں مارنا ہے اور کہاں مارنا ہے بلکہ اللہ یہ کرتے ہیں سال میں ایک مرتبہ اس لوہے محفوظ کے اندر سن دو ہزار دس میں چودہ سو اکتیس اور بتیس ہجری میں کتنے لوگ مرنے والے ہیں ایک سال کے نام ان کو دیتے ہیں اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں اور دوسرے فرشتے ہیں جو روزی پر ہیں جو بادل کے برسانے میں ہیں اور دیگر کاموں میں ہیں تو ان ان فرشتوں کے ذمے جو کام ہے ایک سال کے کام اللہ تبارک تعالیٰ لوہ محفوظ سے اس فرشتے کو دیتے ہیں کہ فرشتہ ہے بادل برسانے والا کس جگہ پانی برسانا ہے برف برسانا ہے سیلاب لانا ہے طوفان لانا ہے کس تیزی سے لانا ہے کتنی مقدار میں لانا ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ دے دیتے ہیں اور اللہ نے قرآن پاک کو جو دیا لوہے محفوظ سے ان فرشتوں کے پاس جبر کے پاس وہ اسی شب برات کے اندر دیا تو اس صورت کے اندر سور دخان میں اللہ نے جو کہا کہ ہم نے شب برات میں کلام پاک کو نازل کیا تو لوہے محفوظ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیا اور جبرائیل امین علیہ السلام وسلام سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو قرآن آیا وہ شب قدر میں آیا تو وہ آیت اپنی جگہ پر صحیح ہے انا القدر کہ آسمان دنیا سے جبرائیل امین آخا تک جو کلام پاک لائے وہ شب قدر میں لائے اور سورہ دخان میں جو شب برات والی آیت ہے کہ ہم نے اس کو شب برات میں نازل کیا تو یہ لوہے محفوظ سے جبریل امین کو جو کلام دیا گیا وہ اس شب برات کے اندر دیا گیا آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رات کی ایک عظیم الشان خصوصیت بیان فرمائی کہا فی ہا یو فراقو کلو امر حکیم کہ اس رات کے اندر ہر چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے ایک آدمی بلڈنگ بناتا ہے لیکن اللہ نے قبرستان کے اندر اس کا نام لکھ دیا ایک آدمی تھان سے کپڑا کاٹتا ہے لیکن اللہ نے کفن میں اور کفن کی تھان کے اندر اس کا نام لکھ دیا ایک آدمی اپنے گودام کے اندر اناج اور غلے کو جمع کرتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ملک الموت کو کہہ دیا کہ اتنے پانی اور اتنے دانے پر سے اس کا نام ختم ہو چکا ہے جیسے اتنے دانے باقی رہیں اور اتنے قطرے پانی ہیں یہ ختم ہوگا تم اس کی روح کو قبض کر لو یہ تمام فیصلے شب برات کے اندر کیے جاتے ہیں کتنی خوش نصیب ہے یہ امت اللہ نے کتنی فضیلتوں سے مالا مال کیا میں کہتا ہوں جس کا مقدر بگڑا ہے جس کی تقدیل بگڑی ہے جو رونا روتا ہے بیوی کی نافرمانی سے اولاد کی تغیانی سے غریبی کی مار سے فخر فاقے کی تنگی سے بیماری کی وجہ سے مقدمے کی وجہ سے جئی کی تنگی کی وجہ سے آئے رب کائنات کے پاس گیارہ مہینے جانا پڑتا ہے اور یہ وہ رات ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ خود ہر در پر آ کر ہر بندے کے پاس آ کر پوچھتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ دربار لگاتا ہے کہ ریا میں کس کو ضرورت ہے فریاد کرنے کی وہ آئے کہ کسی کو کھیت کے اندر جو ہے کھاد ڈالنے کی ضرورت ہے بیج کی ضرورت ہے جانور کی ضرورت ہے بیمار کو دوا کی ضرورت ہے ایک یہ ہے کہ بادشاہ گھر گھر پہنچ کر پوچھتا ہے کہ بھائی تمہیں کیا چاہیے تمہیں کیا چاہیے خوش نصیب ہے کائنات کا وہ امتی کائنات کے آقا کا وہ غلام وہ مسلمان جو اس رات کو پاتا ہے حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی سرور آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک ہر گھر میں ہر بندے سے سوال کرتے ہیں ہلا اللہ مستقری اے بندے کیا تو توبہ کرنا چاہتا ہے کیا تو جنت میں جانا چاہتا ہے کیا تو روزی چاہتا ہے کیا تو آفیت چاہتا ہے کیا تو بیماری سے خلاصی چاہتا ہے کیا تو مقدمے سے چھٹکارا چاہتا ہے <coughs> اللہ دھوکہ دینے والے اللہ تعالیٰ خدا آ کر پوچھ رہے ہیں حدیث میں آقا نے فرمایا دنیا کی حکومتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں عدالتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں آسمان پیروں تلے آ سکتا ہے زمین آسمان کی جگہ لے سکتی ہے سمندر میں آگ لگ سکتی ہے پہاڑ ہوا میں اڑ سکتے ہیں میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم آقا جھوٹ نہیں کہہ سکتے اللہ وعدہ خلافی نہیں کریں گے کمی ہمارے مانگنے کی ہے کمی ہمارے دامن پھیلانے کی ہے ہم نے مانگا نہیں ہم نے سلیقہ سینگا سیکھا نہیں اللہ سے کیسے مانگا جائے اللہ کو کیسے منوایا جائے اللہ کہتے ہیں مانگو حدیث ہے کہ اس سب کے اندر اللہ آسمان دنیا میں آتے ہیں اور بندوں سے خطاب کرتے ہیں بندوں مانگوں میں دینے کے لیے تیار ہوں اللہ کو اگر دینا نہ ہوتا اللہ کو اگر مغفرت کا پروانہ دینا نہ ہوتا روزی دینی نہ ہوتی آفیت دینی نہ ہوتی الحاظ بلّہ سم الزب اللہ کیا اللہ تعالیٰ ڈرامہ کر رہے ہیں لوگوں یہ نہیں ہو سکتا یہ ناممکن ہے کہ آپ مانگے اللہ تبارک تعالیٰ نہ دے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے اللہ کی بڑی ذرہ نوازی ہے اللہ کا کرم ہے کہ بعض مرتبہ ہم وہ چیز طلب کرتے ہیں جو چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے ایک نوجوان لڑکا ہے ایک گوری چمٹی لڑکی پر وہ عاشق ہو گیا اللہ سے اس نے بیان سنا شب برات میں اللہ دینے والے ہیں اور وہ مانگنے لگا کسی نے بنگلہ مانگا کسی نے مال مانگا کسی نے دولت مانگا اور بات کہنے لگے کہ بھائی مولانا صاحب نے کہا اللہ آ کر پوچھتا ہے ہم نے بنگلے کو مانگا تھا ہم نے دولت کو مانگا تھا ہم نے بیماری سے چھٹکارے کو مانگا تھا اللہ تیرا احسان ہے اللہ تیری ذرہ نوازی ہے تیرا کرم ہے تیری مہربانی ہے ہم جاہی گندے پانی سے پیدا ہونے والے اور حقیر نطفے سے پیدا ہونے والے رب کائنات ہماری سمجھ لمیٹڈ ہے ہماری عقل محدود ہے آپ علیم ہیں آپ حکیم ہیں آپ عالم الغیبی و شہادہ ہے اے اللہ آپ کا احسان ہے آپ کا کرم ہے کہ جو مانگا آپ نے نہیں دیا بلکہ جو چیز مفید ہے فائدہ دینے والی ہے آپ نے وہ دے دیا اے اللہ اگر وہ سب کچھ آپ دے دیتے ہم تباہ ہو جاتے برباد ہو جاتے بچہ باپ کی انگلی پکڑ کر بازار جاتا ہے بچے نے کہا مجھے غبارہ دلاؤ انڈا دلاؤ باپ نے دلا دیا بچے نے کہا مجھے ٹافی دلاؤ باپ نے دلا دیا بچے نے کہا مجھے کھلونا دلاؤ باپ نے دلا دیا ایک چمکتی ہوئی تلوار نظر آئی ایک جو ہے کڑاکی کی بندوق نظر آئی بچے نے ابو جان سے کہا ابو ابو مجھے تلوار دلائیے مجھے وہ ہاتھی دلائیے اور مجھے وہ بندوق دلائیے ابا جان جانتا ہے یہ بچہ اگر تلوار سے کھیلے گا تو اس کو جان کا دھوکہ ہے بندوق کو لے گا خود پر گولی چلا لے گا ہاتھی کو لے گا روندا جائے گا باپ جتنا بھی وہ بچہ جتنا بھی روئے باپ اس کی مراد کو پورا نہیں کرتا یہ باپ کا احسان ہے کہ باپ بچے کے نفع اور نقصان کو پہچانتا ہے یہ اللہ کا احسان ہے یہ اللہ کا کرم ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں حدیث غلط نہیں اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے ہم مانتے ہیں کبھی پیٹ کا درد نہیں گیا کبھی بخار نہیں گئی کبھی بیوی کی تقیانی نہیں گئی کبھی اولاد کی نافرمانی نہیں گئی یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ان چیزوں کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اللہ ان چیزوں کے ذریعے سے ہمارے جنات کے جنت کے اندر درجات کو بلند کرتے ہیں حدیث پاک میں سرور کون آخائے تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے تجھے بیماری آئی تھی تجھے پیٹ کا درد آیا تھا تجھے کینسر آیا تھا تجھے السر آیا تھا تجھے سر کا درد آیا تھا تو نے ملا صاحب سے سنا تھا جمعہ میں سنا تھا شب برات میں ہم وعدہ پورا کرتے ہیں ہم جو ہے روزی دیتے ہیں ہم شفا دیتے ہیں شب برات گزر گئی شابان گزر گیا رمضان گزر گیا شوال گزر گیا زیخادہ گزر گیا جوانی گزر گئی تیرے پیٹ کا درد دور نہیں ہوا تیری بیوی کی نہ فرما یاد ہے تجھے ہاں یاد ہے دیکھ اس کے بدلے میں نے تجھے جنت میں حضرت موسا علیہ سلاد و سلام کے ساتھ کر دیا پھر اس کے بعد یاد ہے کہ تو نے کہا تھا اولاد مجھے ستاتی ہے پڑوسی مجھے ستاتا ہے لوگ مجھے تانا دیتے ہیں ہم نے تیری دعا کو قبول نہیں کیا اس کے بدلے ہم نے تجھے حضرت ابراہیم علیہ السلاط وسلام کے ساتھ کر دیا اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک دعا کو یاد کرائیں گے ایک ایک مصیبت کو یاد کرائیں گے اور پھر ایک درجہ بتائیں گے پھر بتائیں گے تیرا گنا معاف ہوا سرور کونین آخائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ بندہ خود گناہوں کو یاد کر کر ان کی توبہ کو یاد کر کر مصیبتوں کو یاد کر کر اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے باری تعالیٰ یہ بھی مصیبت آئی تھی یہ بھی میں نے دعا کی تھی اور آپ نے اس دعا کو بھی ریجیکٹ کر دیا تھا مسترد کر دیا تھا اس کے بعد وہ خواہش کرے گا کہ کاش اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کے اندر میرے پرخ سے اڑا دیا ہوتا اور میرے جسم کے ٹکڑے کر دیا ہوتا مجھے کوئی بات نہیں تھی آج کے ان مراتب کو دیکھ کر آج کے ان فضائل کو دیکھ کر آج کی ان خوبیوں کو دیکھ کر دنیا کی کوئی مصیبت مصیبت نہیں ہے تو اس لیے اللہ کا وعدہ اپنی جگہ پر برحق ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ برحق ہے ہاں اللہ وہ دیتے ہیں جو ہمارے لیے مفید ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آیا ہم تو آزماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کو اللہ کو اپنا غلام سمجھتے ہیں اللہ کو اپنا نوکر سمجھتے ہیں اللہ بابری مسجد دے دے اللہ بیت المقدس دے دے اللہ مصیبت دور کر دے اے اللہ مشکل دور کر دے اور دور نہیں کی اللہ سے لڑنا شروع کر لیا اللہ سے اللہ کو یہ سمجھتے ہیں ہماری ذات کا کوئی آدمی ہے ہماری برادری کا ہمارے قبیلے کا کوئی آدمی ہے جس کو الحاظ بلّہ نوکر ہم نے بنا کر رکھا ہے کیا اتنے دنوں سے سجدہ مار رہے کیا ہو گیا تو نماز پڑھا تجھے کیا مل گیا تو نے روزہ رکھا کیا مل گیا تجھے داڑھی رکھی تو نے رکھی کیا مل گیا تو آخا کے طریقے کو اپنایا کیا مل گیا دیکھ پلا حرام خور سوت کور رشوت کور سور کھانے والا کتا کھانے والا کتنی ترقیات کر رہا ہے اس قسم کی لوگ جو ہے باتیں کیا کرتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں ہم نے اللہ کو اللہ نہیں سمجھا اللہ کو یہ نہیں سمجھا وہ جنت کا بنانے والا ہے دوزق کا بنانے والا ہے افلم یمزرو السمائی کیفا بنائی نہا وہ دیکھو آسمان کی طرف اتنے بڑے آسمان کو جس نے بغیر ستون کے قائم کیا یہ وہ اللہ ہے دیکھو بچھو کی ڈنگ کو اس میں طاقت دینے والا وہ اللہ ہے دیکھو سام کے زہر کو اس میں قوت دینے والا وہ اللہ ہے آگ کو انگلی لگاؤ اس میں تاثیر اور گرمی دینے والا وہ اللہ ہے اپنی برادری کا آدمی سمجھ لیا ہم نے دعا کی اللہ نے قبول نہیں کیا میں کہتا ہوں کہ سگنل کے پاس جب آپ کی لال بتی لگتی ہے اور آپ نے اپنی گاڑی کو کھڑایا ایک عورت اپنے ہاتھ میں اپنے گود میں بچے کو لیے آتی ہے ایک سکے کا سوال کرتی ہے ایک روپیے کا سوال کرتی ہے سارا جسم اس کا سوالی بنا ہوا رہتا ہے غور کریں آپ اس کی آنکھیں سوالی اس کا ہاتھ سوالی اس کا جسم سوالی اس کا سر سوالی اس کی زبان میں مسکنت اس کے بول کے اندر آجیزی لگتا ہے کہ وہ ایک سکے کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیا ہاتھ اٹھایا داڑھی مڑی ہی حرام کا لکما پیٹ کے اندر نگاہیں مسجد کی گھڑی کی طرف اور کمکموں کی طرف اللہ بخش دے اللہ معاف کر دے اللہ یہ کر دے اللہ وہ کر دے ہماری ذات ہماری برادری کا آدمی ہے ادو رب تجر وقفیہ میرے آخا جب دعا کیا کرتے تھے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں لگتا ہے اس دنیا سے آپ پردہ فرما گئے آپ کے دل پر قرآن نازل ہوا آپ کے پاس جبرائیل آیا کرتے تھے آپ امام الانبیاء تھے آپ سید الانبیاء تھے آپ ساقی کوثر آپ شافی محشر آپ کو مقام محمود عنایت کیا گیا آپ جنت کے بلند ترین مرتبے پر فائز آپ سجدے میں جائیں گے امت کی لیے آپ شفاعت کا پروانہ حاصل کریں گے اتنا اونچا مقام رکھنے والے آپ مانگتے تھے اللہ سے اما فرماتی ہے کہ لگتا ہے کہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہماری دعاؤں کی طرف کبھی آپ اپنی بیوی سے کہیں میں دعا کروں تو موبائل کے اندر یہ ریکارڈ کر لینا میں نماز پڑھوں میں سجدے میں جاؤں اس کو ریکارڈ کر لینا پھر آپ اس کو اسکرین میں دیکھنا کا ایک سوالی کا ایک انداز ہے آپ شہنشاہ کے دربار میں احکم الحاکمین کے دربار میں تھانے دار کے سامنے کیا آپ ایسے کھڑے ہوتے ہیں کیا جج کے سامنے اور دنیا کی عدالت کے سامنے کیا آپ اس صورت اور اس حیت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کوئی سامنے ہاتھ نہیں باندھ سکتا عدالت کے اندر کوئی بیڑی نہیں پی سکتا یہ وہ دربار ہے بغیر ٹوپی کے کوئی آ گیا چماروں کی کراف کے ساتھ کوئی آ گیا داڑھی مڈا کوئی آ گیا حرام خور آ گیا سوت خور آ گیا رشوت خور آ گیا اور پھر ہاتھ اٹھایا اور بٹن دبایا اللہ سے کہا اللہ ان کو غارت کر دے شیوسی والوں کو بی جے پی والے کو اسرائیلی کتوں کو اور دوسرے دن اخبار میں دیکھا کہ اسرائیل کا کچھ نہیں ہوا شیوسینے کا کچھ نہیں ہوا نہیں صاحب اللہ نے ہماری دعا کو قبول نہیں کیا ایک سکہ مانگنے والی عورت روٹی کے دو ٹکڑے مانگنے والی عورت اپنے آپ کو روٹی کے دو ٹکڑوں کے اندر جھونک جاتی ہے علیہ صلاح بیاہ کمی لا کے خدا کا دربار کا کوئی ادب نہیں ہے خدا سے مانگنے کی کوئی تعظیم نہیں ہے دیکھو دعائیں کرتے ہوئے کسی کا ہاتھ کسی کی طرف کسی کا ہاتھ کسی کی طرف نگاہیں کسی طرف زبان سے کیا آ رہا ہے معلوم نہیں جو چاہے بول رہے ہیں جو چاہے اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں یہ ناٹک اللہ کے یہاں چلنے والا نہیں ہے اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں ناک رگڑو اپنے آپ کو مٹاؤ اپنے وجود کو مٹاؤ پھر اللہ کا وعدہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زمین کے ذرات کے برابر گنا لاؤ تم ریت کے ذرات کے برابر اور سمندر کے جھاگ کے برابر پھر دیکھو کہ میری شان مغفرت کو دیکھو میری شان رحیمی کو دیکھو میری شان کریمی کو دیکھو ہاں جس کا اعتماد سیاسی کتوں پر ہو کہ میں پالنہار سیاسی کتے ہیں ان کو شابان سے کیا لینا دینا رمضان سے کیا لینا دینا انہوں نے ان کو دیوتا بنا رکھا ہے انہوں نے ان کو بھگوان بنا رکھا ہے جنہوں نے جو ہے ماروڑیوں کو دیوی دیوتا بنا رکھا ہے یہ ہمیں وقت پر بیوی کا مال رکھ کر پالنے والے ہیں پرورش کرنے والے ہیں اور جنہوں نے فلم کے اندر کام کرنے والے حرامیوں کو دیوی دیوتاؤں کا درجہ دے رکھا ہے جنہوں نے اپنی جماعتوں اور تحریکوں کے ذمہ داروں کو دیوی دیوتاؤں کا مقام دے رکھا ہے ان کو کیا شب برات سے لینا دینا شابان سے لینا دینا رمضان سے لینا دینا وہ تو ان اللہ فیرو اشرا کا بھی وہ دون نظالی کلی ویشا شرک کر کر پہلے ہی لمحے خدا کے باغی ہو چکے ہیں جب خدا کو نہیں مانتے کیوں تم ٹھوکر مارتے ہو جب خدا کو نہیں مانتے بھوکے رکھ کر پاکا کیوں کرتے ہو جب خدا کو نہیں مانتے وقت ضائع کیوں کرتے ہو اللہ کے گھر کے اندر جاؤ کتوں کا بیپار کرو سور کی چربی کا بیپار کرو شراب کا بیپار کرو سنیما کی ٹکٹ بیچو اللہ پر اعتماد نہیں اولیاء پر بھروسہ نہیں نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے کیوں دھوکہ دیتے ہو اللہ کو کیوں دھوکہ دیتے ہو اللہ کے ماننے والے کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کو سب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے تمہارے بھیجے کے اندر کیا ہے تمہارے دماغ کے اندر کیا ہے یا نم و معافی سدور وہ سینوں کے اندر کیا ہے اس کا علم رکھنے والا ہے دھوکہ نہ دولہ یش ارون اللہ کہتے ہیں یا اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کو دھوکہ دو گے تم دنیا کے عقل مند کو دھوکہ نہیں دے سکتے دنیا کے حکمت والے کو دھوکہ نہیں دے سکتے شہنشاہوں کے شہنشاہ جس نے تمہارے گندے نسخے کو تصویر کی شکل دی ہوبی یو سب میرے یا شاہ جس نے گندے پانی کے اندر تصویر دی علیہ صلی احسن الخالقین جس نے بہترین آپ کو ایک شکل دی صورت دی اور بہترین مخلوق بنایا لقت خلقنا نل انسان فی احسنی تقویم کہا اس کو تم دھوکہ دیتے ہو ارے جاؤ دنیا کے کتوں دنیا کے پجاریوں سیاسی پجاریوں مال کے پجاریوں کاروبار کے پجاری ہو جورو کے غلاموں جاؤ کیوں مقصدایا کرتے ہو جمعہ میں بیٹھ کر شب برات میں بیٹھ کر اور جو ہے رمضان میں اعتکاف کر کر دھوکا تو دے نہیں سکتے اللہ تو دھوکا کھانے والا نہیں ماننا ہے فی کاف کافا ولا تب خطوات الشیطان شیتان مانو تو پوری طریقے سے مانو سنیما بھی دیکھیں گے اللہ کو بھی مانیں گے سنت بھی کریں گے اور بدت بھی کریں گے حلال بھی کھائیں گے حرام بھی کھائیں گے بکرا بھی کھائیں گے سور بھی کھائیں گے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا حق و باطل کا اجتماع نہیں ہو سکتا جنت اور جہنم کا اجتماع نہیں ہو سکتا اللہ کی رضامندی اور اللہ کی ناراضگی کا اجتماع نہیں ہو سکتا یا تو کھلم کھلا حلالی بنو یا تو کھلم کھلا حرامی بنو میرا دین اللہ کا تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے میرے محبوب تمہارے درود کے محتاج نہیں ہیں آؤ میرا تمہارا بھلا ہوگا جائیں گے خسرت دنیا والآخرہ ہماری دنیا تباہ ہوگی اور ہماری آخرت تباہ ہوگی دیکھ نہیں رہے ہیں اسلام کے ساتھ ٹکر لینے والوں کا انجام مسلمانوں کے ساتھ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ طائفہ وہ جماعت جس کے بارے میں آخا نے فرمایا کہ یہ جماعت قیامت تک رہے گی باطل سے برسر پیکار رہے گی اور حق کے بردار ہوگی اور باطل کے ایوانوں کے اندر زلزلہ بپا کرے گی یہ مجاہدوں کا دستہ ہے کوئی حنفی جماعت نہیں ہے کوئی تبلیغی جماعت نہیں ہے کوئی دیوبندی جماعت نہیں ہے کوئی بریلوی جماعت نہیں ہے یہ مجاہدوں کا دستہ ہے جو باطل سے برسر پیکار ہے امریکہ کے فرعون کے ایمان کے اندر زلزلہ بپا کرنے والا ہے جس طریقے سے آقا کے زمانے میں کیسر و کسرا کے کنگن کو اور کنگوروں کو گلا گرانے والا آتش پرستوں کی آگ کو سرک کرنے والا یہ دستہ تھا جن کی زندگی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اللہ نے کلام پاک کی آیت کو نازل کیا جب ان کے زخم تازہ تھے ان کے زخموں سے خون رس رہا تھا ان کے جسم کے اوپر چیتڑے تھے ان کی جھوپڑیاں تھی ان کا اس سرزمین کے اندر سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا اللہ نے فرمایا علی غلبت روم اے لوگوں روم شکست کھا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ وقت کا فرون شکست کھا گیا وقت کا حامان شکست کھا گیا اللہ کا کرنا یہ ہے قیامت کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں یہودیوں کی تباہی نظر آ رہی ہے نسارا کی بربادی نظر آ رہی ہے مسلمانوں کمی ہے تمہارے چہرے پر داڑھی آنے کی کمی ہے مسلمانوں کمی ہے تمہارے نمازی بننے کی کمی ہے مسلمانوں کمی ہے تمہارے عورتوں کو رنڈی پنا سے توبہ کرانے کی کمی ہے آ حضرت فاطمہ کے طریقے پر لے آؤ اما فتیجا کے طریقے پر لے آؤ اٹھ نوجوان اپنی اولاد کو ماس اور موبس بنا نوجوان عمر اور صلاح الدین ایوبے کی ایوبی کے طریقے کو اپنا حضرت ٹیپو کے طریقے کو اپنا اللہ تو اپنا کام کر رہا ہے امریکہ اور یہود اور نصارہ شکست اور تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہیں وہ طالبان وہ ملا عمر ضعیف اور کمزور ایک آنکھ نہیں ایک پیر نہیں اور جوانی گزر چکی ہے آج کانپ رہا ہے یہودی ایوان آج کانپ رہا ہے نصارہ ایوان ایک ضعیف ملا سے ایک کمزور ملا سے ان کے پاس کوئی ہتھیار بنتا نہیں کوئی بارود بنتا نہیں کوئی گولا بنتا نہیں اللہ نے وہ انتظام کیا کہ فراؤن کے گھر میں موسا کو تیار کیا یہاں ایک چپل کا کارخانہ نہیں ہے ان کو لڑنے سے اور جہاد کرنے سے فرصت نہیں ہے یہودی قلعہ کا خما کرنے سے فرصت نہیں ہے نسارا کا نام و نشان ختم کرنے سے فرصت نہیں ہے کہاں یہ کپڑے بنتے پڑے پھریں گے ایک سوکھی روٹی مل گئی اور اس کو دودھ میں ڈبویا ارخ میں ڈبویا کھا لیا ایک بکرا مل گیا زیوا کیا بھونا کھا لیا یہ اونٹ ملا غاروں کے اندر لے گئے بھونا کھا لیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے ہتھیارات کا انتظام یہ کیا یہ خبیص سور کھانے والی فوج کتا کھانے والی فوج اور زانی فوج جب افغانستان کے حدود کے اندر داخل ہوئی ان کے لیے غذا پہنچائی جانے لگی ہتھیار پہنچائے جانے لگے یہ مجاہدوں کا دستہ وہاں چوکیوں پر آ جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ہم اگر چاہیں اس کو بم سے اڑا دیں گے اس کو نیست و نابود کر دیں گے یہ انگریزی بزدل کتے ان کے پیروں پر سجدہ کر کر کہتے ہیں کہ سودا کرو آدھا ہتھیار تمہارا اور آدھا ہتھیار ہمارا آدھا غلہ تمہارا آدھا غلہ ہمارا یا نہیں کروڑوں ڈالر ان کو دے کر ان ہتھیاروں کو اس اناج کو چوکی سے اور اس جو ہے چیزوں کو سٹرکوں کو وہاں سے پار کرواتے ہیں جو ہتھیار ان سے لیتے ہیں انہی ہتھیاروں سے ان امریکہ کے کتوں کو مارتے ہیں یہ خبر نہیں لاتے میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے بی بی سی ان کے ہاتھ میں ہے یون ان کے ہاتھ میں ہیں آج تک ان کے ہاتھ میں ہیں اور زی نیوز ان کے ہاتھ میں ہیں یہ تو ایک مجاہد برتا ہے تو دنیا کے اندر اس کو عام کرتے ہیں اور ایک مجاہد جامع شہادت نوش کرتا ہے اس کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں ہر آئے دن تابوت بنانے والی کمپنی تنگ آ چکی ہے ہر آئے دن ان کے ناشے نکل رہے ہیں اب بابا نے کہا جو جولائی دو ہزار گیارہ کے اندر ہم اپنی فوجوں کو واپس بلا لیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکے اس قوم کے سامنے اٹھو قوموں اس ظلم کو مٹاؤ اس تاریخی کو مٹاؤ اس فتنے کو مٹاؤ مساجد کو آباد کرو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپناؤ ناٹک بازی چھوڑو شوبدا بازی چھوڑو شب برات آئی دعا کر لیا اور رات بھر جگتے رہے فجر کو جو ہے صاحب غائب ہیں اور رات بھر عبادت کرتے رہے فجر کی نماز جمع سے نہیں پڑی اس سے سب بدا بازی ناٹک بازی تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے جناب محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہر طریقے سے اللہ دشمن کو اپنے قدرت میں لے قدرت کے پنجے میں جکیڑ چکا ہے ان کی تباہی آ چکی ہے ان کی بربادی آ چکی ہے افسوس مسلمان جو قوم تباہی کے دہانے پر ہے جو قوم اللہ کے عذاب کا شکار ہے جو قوم جن کے چہروں کو سمر کے چہرے میں کتے کے چہرے میں بندر کے چہرے میں بدل دیا گیا شرم نہیں آتی آخا کا غلام ہو کر آخا کا امتی ہو کر اس کا پیشاب پیتا ہے تف ہے تجھ پر لانت ہے ناز ہے ان چہروں پر جو چہرے آقا کے چہروں سے ملتے ہیں فخر ہے ان لباسوں پر ان اماموں پر جو امامے اور جو لباس میرے محبوب اور صدیق و فاروق کے لباس اور چہروں سے ملا کرتے ہیں خدا کی لانت ہے خدا کی فٹکار ہے فرشتے تھوکتے ہیں شیطان اس چہرے پر پیشاب کرتا ہے جو جو چہرہ صبح سویرے داڑھی کو نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈالتا ہے کچھ نہیں ملے گا کچھ نہیں ملے گا آقا کی سنتوں سے بغاوت کر کر کلاڑی لے کر اپنی خبر تم خود کھودو گے ذلت کا تاج اپنے سر پر تم پہنو گے عزت کا تاج خود نکال کر پیروں تلے روندو گے آج تک میرے محبوب کا کسی نے کچھ نہیں بگاڑا میری اللہ کی شام کے اندر کسی نے کوئی کمی نہیں کی تم کس کھیت کے ملی ہو کہ ایک مرتبہ داڑھی مڈا کر دو نمازیں چھوڑ کر روزے چھوڑ کر میری اللہ کی شان کے اندر کمی لاؤ گے ولا کس سماواتی ولر میرا اللہ کہتا ہے زمین آسمان کے اندر بڑائی ہے اللہ کی بڑائی ہے میرا اللہ کہتا ہے اے حقیر اے گندے اے ناپاک نطفے سے پیدا ہونے والے کہ تو نہیں دیکھتا کہ تیری پیدائش کیا ہے یا انسان ماں غرا کا بھی کل کریم تجھے رب کریم سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھ رکھا ہے تو نہیں جانتا میری حقیقت کو آ یا معاشر الجن تم ان من اقطار سماوات والارض فن فضو نہیں تیرا باپ نہیں تیرے مرے ہوئے گڑے ہوئے مردے نہیں آدم تک تیری تو پوری قوم کو تیری نسل کو بلا لے قیامت تک تیرے پیروکار کو بلا لے تیرے مریدوں کو بلا لے تیرے شاگردوں کو بلا لے صرف انسان نہیں یا معاشر الجن والانس جنات کو بھی بلا لے تو جس شیطان کا پجاری ہے اسے بلا لے تو جس مارواڑی کو ماننے والا ہے تو جن پتوں کی پوجا کرنے والا ہے انستتا تم ان تنفزو من اختار سماوات والارض ارضی فن فضو اللہ کہتے ہیں بھاگو بھاگو داڑی مڑو بھاگو سوٹ کھا کر ماں کا بلاکار کرنے والوں بھاگو بے نمازی حرامی کتوں بھاگو سیاسی کتوں کا پیشاب چاٹنے والے پاخانہ کھانے والے بھاگو فلموں کو دیکھ کر ہیئر اسٹائل بنانے والے اور زندگی بنانے والے بھاگو اور عمارتوں کی پوجا کرنے والوں زمین کی پوجا کرنے والوں روپے کی پوجا کرنے والوں پیسوں کی پوجا کرنے والوں بینک بیلنس اور تجوری کی پوجا کرنے والوں انستتا تم ان تنفزو من اختاری سماوات و والارض تمہارا باپ قارون بھی تو بھاگا تھا تمہارا باپ فرعون بھی تو بھاگا تھا تمہارا باپ ابو لہب بھی تو بھاگا تھا تمہارا باپ شداد بھی تو بھاگا تھا کہاں تک بھاگا اور بھاگنے میں کتنا کامیاب ہوا شداد کا حشر کیا ہوا فرعون کا حشر کیا ہوا قارون کا حشر کیا ہوا حامان کا حشر کیا ہوا ابو لہب کا حشر کیا ہوا ادبا کا حشر کیا ہوا عبداللہ ابن سبا کا حشر کیا ہوا عبداللہ ابن ابئی سلول کا حشر کیا ہوا ان من اختاری سماوات ول ارف فل فضو بھاگو بھاگو کہاں بھاگو گے یہ زمین میری یہ آسمان میرا یہ فضا میری یہ درخت میرے وَإِن مِّن شیم اللہ یوسف بھی ہو بھی ہم بھی اگر تم میں سننے کی طاقت ہو ان کنکریوں کو اٹھاؤ یہ میری تجوی بیان کریں گے اگر تم میں طاقت ہو دیکھو اس درخت سے گرنے والے پتے کو یہ میری تجویز بیان کریں گے اگر تم میں طاقت ہو بادل سے گرنے والے قطرے کو سنو وہ میری تصویر بیان کریں گے وہ اللہ یہ سب بھی ہو یہ کتے یہ حرام زادے اس دنیا سے اسلام کا نام و نشان ختم کرنا چاہتے ہیں حضرت بی بی فاطمہ کے پردے کو ختم کرنا چاہتے ہیں مسجد کے میناروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ کے ذکر کے جو اڈے ہیں مدارس اور خانخواہ ان کے وجود کو ختم کرنا چاہتے ہیں تم ایک مدرسہ ختم کرو گے ہم لاکھوں درخت پیدا کریں گے جو ہمارا نام لے گے تم ایک خانخواہ ختم کرو گے ہم بادل سے کروڑوں قطرے برسائیں گے جو ہماری تصویر بیان کریں گے تم ایک مسجد کے مینارے ختم کرو گے ہم جگہ جگہ ہم تصویر بیان کرنے والے بیان جو ہے پیدا کر دیں گے بیابان پیدا کر دیں گے جو میرے محبوب پر دروپ بھیجیں گے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں میں ان پتھروں کو جانتا ہوں ان چٹانوں کو جانتا ہوں کہ میرے آقا کی نبوت سے پہلے میرے آقا کو سلام کیا کرتے تھے کیا کیا تم ختم کرو گے کتنا تم ختم کرو گے مٹ جاؤ گے مٹانے والو ختم ہو جاؤ گے تھوٹنے والوں ڈنمارک کے اندر کارٹون بنانے والے کا انجام کیا ہوا لیکن پوری دنیا کی طرف آج نگاہ اٹھا کر دیکھیے فلسطین کے اندر ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے عراق کے اندر افغانستان کے اندر کشمیر کو تو مسلمانوں نے بھولا رکھا ہے چلا جا کر آ گئے اللہ سے جنت کی سند مل گئی تین دن چلے گئے پانچ کام کر لیے دس کام کر لیے دیون کی سند لے لی جمعہ میں خطبہ دے دیا گویا ہم نے میدان مار لیا کشمیر کی ماں کی آبرو لٹ رہی ہے کیا اس کا کوئی سوال نہیں ہوگا کشمیر کا نوجوان خون سے لت پر ہو رہا ہے جیل کے اندر اسے الٹا لٹکا کر پیاسا رکھا جاتا ہے پانی پوچھنے پر یہ کفار کے اولاد یہ چمار کے اولاد اس کے منہ پر پیشاب کرتی ہے ماں کو لنگا کر کر بیٹے کو آبرو لوٹنے کے لیے کہا جاتا ہے کیا اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے مسلمانوں کس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو سوئٹزرلینڈ کے اندر دیکھ لو نیو یارک کے اندر دیکھ لو فرانس کے اندر دیکھ لو بیلجیم کے اندر دیکھ لو نوٹ اپنے سامنے رکھو ورلڈ کا نقشہ دنیا کا عالمی نقشہ اپنے سامنے رکھو وہ دنیا کا کون سا خطہ ہے حتیٰ کہ مکہ مکرمہ مدین منورہ وہ مکہ مکرمہ جہاں اللہ کا کعبہ ہے اور دنیا بھر کے مسلمان اس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے ہیں وہ مکہ مکرمہ جہاں حضر اسود اللہ کا ہاتھ ہے اس کو چھونے والا اللہ سے مسافہ کرتا ہے وہ مکہ مکرمہ جہاں سفار مروا کی چوٹیاں ہیں جہاں بی بی ہاجرہ نے دوڑ لگا کر اللہ کی مدد کو مانگا تھا اللہ کی نصرت کو مانگا تھا کیا حال ہے کیا حال ہے کتنے مجاہدین قید و بند کی زندگیاں گزار رہے ہیں کیا آج ہمت ہے کہ وہاں کے ممبر و محراب سے پھر ان کی تباہی کا نام لیا جائے یہود و نصارہ کی بربادی کا نام لیا جائے مکہ مکرمہ جیسی وہ عرض مقدس جس کی قسم اللہ نے کھائی کلام پاک کے تیسویں پارے میں لا اقسم بحاظ البلد وان تحلم بحاظ البلد ہم اس شہر کی قسم کھاتے ہیں وہ مدینہ طیبہ کی سرزمین جہاں اللہ نے جنت کا ٹکڑا ریاض الجنہ کو رکھ دیا وہ بخی جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مقدس جو ہے جسموں کو اس زمین کا پیمن بنا دیا ہماری امائیں ازواج متحرات وہاں کی مہمان بنا دیا نبی کی صاحب زادیوں کو وہاں کی زینت بنا دیا آج یہ مدینہ طیبہ کی سرزمین آج یہ مکہ مکرمہ کی سرزمین ہم وہ بلجیم وہ فرانس وہ نیو یارک وہ واشنگٹن کہ جہاں پر بے حیائی ہے زنا عام ہے بدکاری عام ہے بچہ اسکول کے اندر جاتا ہے تو ماں کا نام تو کہا جاتا ہے لیکن جب ٹیچر اور پرنسپال جب باپ کا نام پوچھتا ہے بچے کو باپ کے نام کا پتہ نہیں ہوتا یہ وہ ملک جو شراب کے اندر نہاتا ہے بدکاری جس کا فن ہے ہنر ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں مسلمانوں جگو تک تم ایسی خواب غفلت کی زندگی گزارتے رہو گے یہ رات مانگنے کی رات ہے بہت مانگ لیا کتے تھے اپنی ہڈیوں کے سور بنے تھے اپنی غلازت کے مانگتے رہے اے اللہ اما کو دے ابا کو دے آلات کو دے مسلمانوں کچھ تو بابری مسجد کے لیے مانگو مسلمانوں بیت البقدس کے لیے مانگو کچھ کشمیر کے لیے مانگو کچھ فلسطین کے لیے مانگو کچھ افغان کے طالبان کے لیے مانگو کچھ ان مجاہدین کے لیے جو ہمارے ماں کے سروں پر دوپٹہ ڈالنے کے لیے جنہوں نے اپنی جوانی کو قربان کر دیا جنہوں نے اپنے ماں کی آنکھوں کی جو ہے زینت کو قربان کر دیا روشنی کو قربان کر دیا جنہوں نے باپ کی لاٹھی کو توڑ دیا وہ ہمارے لیے رو رہے ہیں ہمارے لیے تڑپ رہے ہیں اٹھو اٹھو ان کے نقش قدم پر چلو اتنی ہمت نہیں بزدلی کی چوڑیاں اگر تم نے پہن رکھی ہیں غیرت مر چکی ہے احساس مر چکا ہے شرم حیا کا جنازہ نکل چکا ہے اب تمہیں خون تڑپاتا نہیں ہے اب تمہیں کسی ماں بہن کے آبرو کا لٹنا تمہیں جگاتا نہیں ہے اگر کسی مسلمان کے منہ پر بھیڑ و چمار کے پیشاب کے قطرے تمہیں جگاتے نہیں ہیں بزدلی کا آخری ہتھیار یہ شب برات ہے کم سے کم ان کے لیے دعا کرو ان کے حق میں تم کہو اے اللہ انہیں غلبہ نصیب فرما اے اللہ دشمنا نے اسلام کو تباہ کر دے ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو لوٹنے والوں کو غارت کر دے ان کی طرف انگلیاں اٹھانے والوں کو دیش تو نابود کر دے ہمارے مابت خانے ہماری مساجد ہماری خانخواہ ہمارے مدارس جس کو ہمارے اکابرین نے اپنے خون دل سے سینچا تھا یہ خان یہ مساجد یہ نہیں کہ چلے سے آ گئے یہ چار مہینے سے آ گئے اگر شاملی کی سرزمین پر ہمارے اکابرین خنزیر کے چمڑے کے اندر ان کی اولاد کے سامنے ان کے ماں بہنوں کے سامنے زندہ نہ جلائے جاتے نہ آج یہ انظر کہتا نہ تم نورانی مسجد میں سنتے نہ یہ مینارے ہوتے نہ یہاں پر اذان کی گونج ہوتی اے علماء اے شہدا تمہاری قبروں پر اللہ رحمت نازل کرے تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ برکت نازل فرمائے امت کی طرف سے کروڑوں کروڑوں تم پر سلام تمہاروں تم پر رحمتیں تمہیں ہاں، ہمارے لیے احسان کیا تم درختوں پر چڑھ گئے تم کالے پانی کے اندر چلے گئے تم نے شاملی کے میدان کے اندر کنزیر کے چمڑے کے اندر آ کر آگ کے اندر سلگ گئے لیکن زبان سے آ نہیں کہا شیخ الاسلام اللہ تیری قبر کو وسیع کرے آسمان بھر کر رحمتیں برکتیں تیری قبر میں نازل کرے وہ کیا موقع ہوگا کیا منظر ہوگا انگریز جج ہے انگریزوں کی عدالت ہے انگریزوں کی عدالت کا کٹہرا ہے اور وکیل نے کہا تھا جھوٹ ہی تم کہہ دو کہ میں نے یہ فتوا نہیں دیا میں نے یہ فیصلہ نہیں دیا جبکہ قرآن کہتا ہے جان بچانے کے لیے جھوٹ کہا جا سکتا ہے فمن غیر باقی ولا عدیم فلا اسما علیہ کہ جو مجبور ہو گیا جس کے سر پر تلوار رکھی گئی کنزیر کا گوشت کھانے کے لیے کہا گیا جھوٹ بولنے کے لیے کہا گیا تو اس کو اجازت ہے اے مدنی اے شیخ الاسلام آپ کہہ دو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ قربان جائے اللہ آپ کا جذبہ آپ کی خیرت آپ کی حمیت آپ کا جوش امت کے نوجوانوں میں پیدا کرے کہ تم نے کہا تھا کہ اے جج میں سر پر جو پگڑی باندھ کر آیا ہوں یہ پگڑی رہی یہ میں اپنا کفن ساتھ لایا ہوں میں سعادت سمجھتا ہوں اور سو مرتبہ میں خوشخبری سمجھتا ہوں سعادت سمجھتا ہوں کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو جائے یہ تھے ہمارے وہ اکابرین یہ ان کی قربانیاں تھی اور یہ ان کے اشار اور یہ ان کے شہادت کے نغمے تھے آج ہماری زندگی کیا ہے یہاں حیال حیال الفلاح کی پکار اور مسلمان کی ٹی وی بند نہیں ہوتی رنڈی کا ناچ بند نہیں ہوتا دکان کا پجاری مال کا پجاری دکان اور دولت کا پجاری اپنی پوجا کو بند نہیں کرتا مسلمان یہ غاپ غفلت میں کب تک تو بڑا رہے گا یہ بیکار کی بے حسی کی زندگی یہ کتوں سور سے بدتر زندگی تو کب تک گزارتا رہے گا کب ان ماؤں کی فریاد کو پورا کرے گا کب ان کے سروں میں تو آنچل رہتے گا ان جو ہے نوجوان وہ بھائی جو قید و بند کی زندگی کے اندر صوبتیں مشقتیں برداشت کر رہے ہیں جنہوں نے امت کے خاطر اسلام کے عالم کو بلند کرنے کے لیے ہمارے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ان کی سدائیں تیرے گھروں کو کب دستک دیں گی کب تک تو کیبل کلیکشن میں پڑا رہے گا کب تک تو شادی کی خرافات کے اندر لگا رہے گا رسوم اور رواج کے اندر لگا رہے گا میں دیوبند کو ماننے والا کسی نے حضرت اشرف علی کو گالی دے دی میں بگڑ گیا آخا کو گالی دی میرا بال بینگا نہیں ہوا قرآن کی توہین ہوئی میرا بال بینگا نہیں ہوا کیا تم جانتے ہو اسی ہندوستان کی سرزمین کی کشمیر کے اندر جسے جنت کی وادی کہا جاتا ہے یہ فوجی یہ آرمی کے لوگ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اللہ کے قرآن کو پیروں تلے رکھ کر گولیوں سے بوند کر پیروں تلے جوتوں سے دباتے ہیں اور مسلمانوں کو کہتے ہیں مجاہدوں کو کہتے ہیں تو نوجوانوں کو کہتے ہیں بلاؤ اس قرآن والے کو بلاؤ بلاؤ تمہارے خدا کو بلاؤ ہم جس جماعت میں جڑے ہیں جس تحریک میں جڑے ہیں اگر اسے پیٹنا دبنا کہہ دیا گیا لمبا پس کہہ دیا گیا ہم مرنے مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں وہ ہمارا نبی ہے وہ ہمارا خدا ہے نبی کی توہین ہوتی ہے قرآن کی توہین ہوتی ہے اللہ کے نام کی توہین ہوتی ہے مستقل سازشیں ہیں گانوں کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو سلب کیا جا رہا ہے نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے اللہ کے شان میں گستاخی کی جا رہی ہے ان گانوں کے رنگ ٹون آج داڑھی والے نماز والے جماعت والے علم والے تخوے والے بظاہر اپنے موبائل کے اندر رکھے ہوئے ہیں ہاں ہمارے پیر کو کچھ نہیں کہنا چاہیے ہماری جماعت کے امام کو کچھ نہیں کہنا چاہیے احمد رضا خان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے ابو لالا مودودی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے امیر صاحب غریب صاحب کو کچھ نہیں کہنا چاہیے اسلام مٹتا رہے ماؤں کی آبرو جاتی رہے نوجوانوں کا قتل ہوتا رہے منہ پر پیشاب کیا جاتا رہے بند کمرے کے اندر ماں بیٹے کو مادر ذات برہنا کر کر آبرو لٹنے پر مجبور کیا جائے بتاؤ یہ کون سا کی تعلیم ہے یا کون سے مذہب کی تعلیم ہے وہ کون جبرائیل ہے جو تمہارے پاس وہی لاتا ہے وہ کون سا کتاب ہے وہ کون سی آیت کا ترجمہ ہے کہ ان چیزوں کے بعد میں مسلمان خاموش بیٹھا رہے مسلمان پھر ہاتھ پر ہاتھ دھرا رہ کر بیٹھا رہے اور مسلمان یہ کہتا رہے سب کو لے کر چلنا بھائی یہ دنیا ہے یہ ہندوستان ہے یہ مکہ نہیں ہے یہ مدینہ نہیں ہے یہ صحابہ کا زمانہ نہیں ہے یہ اولیاء کا زمانہ نہیں ہے ٹھیک ہے سب کو لے کر چلنے والے اگر تیرا قرض لے کر کوئی دبا لے اس کو لے کر تو چل تیری بیٹی کے آبرو کوئی لوٹے اسے لے کر تو چل تیری ماں کا کوئی کپڑا اتارے اسے لے کر تو چل تیرے مکان دکان کا کوئی کرایہ دبا لے اسے تو لے کر چل ایک مٹھی بالو تو کسی کو نہیں دیتا ایک انچ زمین نہیں دیتا جس دین کے لیے میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہو گئے جس دین کے لیے میرے آقا کے نواسے شہید ہو گئے جس دین کے لیے میرے محبوب نے پتھر پیٹ پر باندھ لیا جس دین کے لیے اما عائشہ کے گھر میں ساٹھ دن چولہا نہیں جلا جس دین کے لیے آپ کی صاحبزادی جنتی عورتوں کی سردار گھر میں فاقے چلا کرتے تھے تیری عورت سے یہ دین گیا گزرا ہے تیرے پیر سے یہ دین گیا گزرا ہے تیرے امیر سے یہ دین گیا گزرا ہے اور میر تدید من کم اندین ہی فلم وہ کافر فولا کا حبیت پھر دنیا آملیا تو مرتد ہو چکا ہے تو اسلام سے نکل چکا ہے تیرا پیغمبر نبی نہیں ہے تیری کتاب اللہ کا قرآن نہیں ہے تیرا معبود اللہ نہیں ہے اگر تو اللہ کو معبود مانا ہوتا قرآن کو اللہ کی کتاب جانا ہوتا آخا کو پیغمبر جانا ہوتا ایسی بے غیرتی کی زندگی نہیں گزارتا سلطان شاہ پر حملہ ہو مرکز نظام الدین پر حملہ ہو کمر بستہ ہو جائے اور ہماری ماں اور بہنوں کے آبروں پر حملہ ہو نبی کے عزت کے قلعے پر حملہ ہو حدیث پر حملہ ہو قرآن کی آیتوں کو پٹاخے بنا کر اڑائے جائیں نہیں جی بس ہم دعا کریں گے ایک کام کرنا ماں کی آبرو لوٹے مسجد میں مسلح بچھا کر دعا کرنا زمین چھنے مسجد کے اندر مسلح بچھا کر دعا کرنا بیٹا تیرا بھیڑنی کو لے کر بھاگ جائے مسجد کے اندر بیٹھ کر دعا کرنا ہم دیکھیں گے تیری دعاؤں کے اندر کتنی تاثیر ہے کیوں بلی کا بکرا میرے محمد کے دین کو بناتا ہے کسی اور کو بلی کا بکرا بنا لے کیوں تو آقا کی سنت سنتوں کو بلی کا بکرا بناتا ہے کیا قربان کے لیے ایک محبوب کی سنت رہ گئی تھی کیا قربان کے لیے ایک اللہ کا قرآن رہ گیا تھا اٹھ جاگ مسلمان دنیا جگ چکی ہے سائنس ترقی کر چکی ٹیکنالوجی ترقی کر چکی گلی گلی کوچوں کوچوں کے اندر علم کی شما روشن ہو چکی تجھے سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ میں نہیں آیا تجھے ٹیپو سلطان سمجھ میں نہیں آیا تجھے خالد بن ولی سمجھ میں نہیں آیا تجھے عمر کا جلال سمجھ میں نہیں آیا ابھی تحریکوں کے کھوٹوں سے جماعت کے ستونوں سے تو بنا ہوا ہے توڑ ان کی رسیوں کو اور ایک رسی آ میں تجھے بتاتا ہوں وہ تسیم بھی حبل اللہ جمیا آ میں تجھے اللہ کی رسی بتاتا ہوں کلام پاک کے چوتھے بارے میں میرے اللہ نے کہا ان بندھنوں سے ٹوٹ کر تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے ان کاروبار کو چھوڑ کر آ میں تجھے ایک تجارت بتاتا ہوں یا یادین منو حل عدل اللہ تجارت تم جی کو من عزابن علیم آ تجھے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا سودا بتاتا ہوں آ تجھے سرخ روئی کا تجھے کامیابی کا تیرے سر پر عزت کے تاج کا میں تجھے ہنر بتاتا ہوں یہ ہنر میرا میرے باپ کا نہیں قاسمی اور قاسمیت کے باپ کا نہیں اللہ کے قرآن میں اللہ نے کہا حل عدالکم اللہ تجارت تنجی کم من اداب علیم کیا ہو میں تمہیں کاروبار بتاتا ہوں ایک ہنر بتاتا ہوں ایک جو ہے تمہیں طریقہ بتاتا ہوں اور ایک فارمولا بتاتا ہوں کیا ہوگا تم جی کو منازاب علیم دنیا میں کامیاب اور آخرت کے اندر سرخرو ہو گئے کیا تو مین اللہ و رسول ہی اللہ پر اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ دنیا کے پیروں پر دنیا کے کتابوں پر فلموں کے حرام زادوں پر امریکہ واشنگٹن پر نیو یارک پر سوئٹزرلینڈ پر جو اسلام مسلمانوں کے دشمن ہیں نہیں تو اللہ و رسول ہی اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ وہ اللہ اس ہو گئے تم مرتے ہو اپنی مسجد کے لیے تم مرتے ہو اپنی جرو کے لیے تم مرتے ہو اپنی اولاد کے لیے تم مرتے ہو اپنے پیر کے لیے تم مرتے ہو اپنے امیر و غریب کے لیے تم مرتے ہو اپنے مرکز کے لیے اپنے مدرسے کے لیے اپنے خانخواہ کے لیے وہ تو سبیل اللہ ذرا دیکھو تو صحیح اس میں کیا مزہ آتا ہے جنت میں جنتی جاتا ہے حوروں کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتا ہے جنت میں جنتی جاتا ہے باغات کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتا ہے جنت میں جنتی جاتا ہے بہتی نہروں کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتا ہے فیحا انہاروں من مائن غیر آسم و انہاروں من خمر لذت الشارین و انہاروں من اصل مصفہ اللہ وہاں پر شہد کی نہر ہوگی وہاں پانی کی نہر ہوگی وہاں دودھ کی نہر ہوگی وہاں وہ ہور ہوگی جو دنیا کے سمندر میں ایک ذرہ تھوکے دنیا کے سمندر کا پانی شربت بن جائے وہاں وہ ہور ہوگی جو اپنے دوپٹے کو سورج کے سامنے لائے گی سورج بے نور ہو جائے گا کوئی ہوروں سے مطمئن کوئی غلمان سے مطمئن کوئی بہتی نہروں سے مطمئن اے اللہ شہید کا بڑا عجیب معاملہ ہوگا نہ وہ حور سے مطمئن ہوگا نہ وہ جنت سے مطمئن ہوگا نہ غیوان سے مطمئن ہوگا نہ بہتی نہروں سے مطمئن ہوگا کہے گا اے اللہ یہ مجھے تشفی نہیں دے سکتے یہ مجھے مزہ نہیں دے سکتے میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں میرا اللہ پوچھتا ہے اے شہید کیا ہے دنیا میں وہ تو دنیا ملون ہے وہ تو دنیا حقیر ہے وہ دنیا فانی ہے وہاں جا کر تو کیا کرنا چاہتا ہے وہ مجاہد کہتا ہے اے اللہ یہاں جنت میں وہ لذت نہیں اے اللہ یہاں حوروں میں وہ لزہ نہیں اے اللہ یہاں بہتی نہروں کے اندر وہ جو ہے لطف نہیں ہے اے میرے اللہ یہاں پر گھومنے پھرنے کے اندر وہ مزہ نہیں ہے جو شہادت میں مجھے لذت ملی تھی وہ تو چاہیدوں نا فی سبیل اللہ مرو مٹو اس کے لیے زندگی گزارو اس کے لیے قدم اٹھاؤ اللہ کے تاہ حدیث قدسی میں تم ایک قدم آؤ ہم جو ہے دس قدم آئیں گے تم چل کر آؤ ہم دوڑ کر آئیں گے تم دوڑ کر آؤ ہم سینے سے لگا لیں گے بہت ہو گیا کتوں والی زندگی بہت ہو گئی سور والی زندگی بہت ہو گئی لومڑی والی زندگی ایک مرتبہ میرے محبوب کے امتی بن کر زندگی گزارو ایک مرتبہ خالد بن ولید کے نائب بن کر زندگی گزارو ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے غلام بن کر حضرت ٹیپو سلطان شہید کے غلام بن کر حضرت خواجہ اجمیری حضرت نظام الدین اولیاء حضرت جو ہے شمس الدین التمش اور حضرت مولانا نانوتوی ان کا نقش قدم پکڑ کر ان کے دامن پکڑ کر ایک مرتبہ گزار کر تو دیکھو اس زندگی میں کتنا مزہ آتا ہے اس زندگی میں کتنا لطف آتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ بنگلہ والا بنگلے سے مطمئن ہے کیا تم سمجھتے ہو حسین بیوی والا اپنی حسین بیوی سے جو ہے مطمئن ہے کیا تم سمجھتے ہو جن کی اولاد باصلاحیت ہے ڈالر بھیجتی ہے دینار بھیجتی ہے درہم بھیجتی ہے خوش ہیں نہیں نہیں مزہ تو اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے میں ہے مزہ الائے کلیمت اللہ میں ہے مزہ نبی کی زندگی گزارنے میں ہے مزہ مکے کی طرف قدم بڑھانے میں ہے مزہ ریاض الجنہ کے مزے لینے میں ہے مزہ گمد خدرا کی صدا کو سینے سے لگانے میں ہے مزہ حرم شریف کی سے نکلنے والی تقبیر اور تحلیل کو نعرہ پکارنے کے اندر ہے تم مطمئن ہو گئے ہو ایک جو ہے سور تاخانہ کھا کر مطمئن ہو جاتا ہے ایک مردار کھا کر مطمئن ہو جاتا ہے ایک گد سڑی ہوئی لاش کھا کر مطمئن ہو جاتا ہے ہمارا مزاج خراب ہو چکا ہے ہم امت محمدیہ ہے ہم یہودیوں کو کھا کر مطمئن ہوتے ہیں ہم امت محمدیہ ہے ہم بابری مسجد کو آباد کر کر بیت المقدس کے اندر نمازیں پڑھ کر ہم امت محمدیاں ہیں بدر کا ماری کا بپا کر کر ہم امت محمدیاں ہیں اے لمت اللہ کے لیے علم بلند کر کر کیا چھچورے کام کرتے ہو لوگوں کیا تھرڈ کلاس کام کرتے ہو تم تم خیرہ امت ہو تم بہترین امت اور یہ چھچوڑا کام تحریکوں کے لیے مرنا جماعتوں کے لیے مرنا شخصیت کی پوجا کرنا تجوری کی پوجا کرنا مال کی پوجا کرنا نا اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ کا احسان ہے اللہ نے ہماری دعا کو قبول کر لیا ہم نے مانگا تھا اللہ مبارک لنا فی رجبا و شابان اے اللہ ہمارے رجب اور شابان میں برکت عنایت فرما وہ بلک نہ رمضان اے اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے اللہ نے اس دعا کے دو حصوں کو قبول کر لیا رجب بھی دے دیا شابان بھی دیا اور اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنی مہربانی سے اس کی جو قیمتی رات ہے شب برات اللہ تبارک تعالی ہمیں مرحمت کرنے والے ہیں یاد رکھو اس کو آقا کے طریقے سے کرنے ہی کے اندر اجر ہے ثواب ہے ایسا نہیں کہ جس کے من میں جو آیا پہلی رکعت میں سو مرتبہ کل واللہ اللہ دوسری رکعت میں پچاس مرتبہ اتنے دروپ پڑے ایسا کام نہیں چلے گا اللہ کے نبی نے امت کو جو طریقہ دیا ہم یہی چیز کہتے آتے ہیں لباس اپنے طریقے پر نہیں جماعتوں میں جانا اپنے طریقے پر نہیں مدرسوں کا قائم کرنا اپنے طریقے پر نہیں جب پیشاب کا ڈھیلا لینے میں ہم نبی کے طریقے کے محتاج ہیں تو دین کے شعبوں میں ہم آزاد ہیں بیوی سے ملاقات کرنے میں ہم نبی کے طریقے کے محتاج ہیں تو دین کے بڑے شعبوں کے اندر ہم آزاد ہیں کہ شب برات میں جو چاہے کرے ایک روزہ نہیں جاتا ڈبل روزہ رکھنا چاہیے مسجد کے اندر اجتماع کر لیا ذکر کی محفل کو قائم کر لیا بیان کی محفل کو قائم کر لیا نماز کو لیٹ کر دیا اور پھر کافی دیر تک بیان کرتے رہے عراق کا مظاہرہ ہوتا رہا اجتماعی دعا جو ہے ہم نے کی کیا نبی نے یہ کیا کیا صحابہ نے کیا نبی کے زمانے میں شب برات آئی تھی نہیں آئی تھی یا شب برات آج ہمارے لیے آ رہی ہے نبی کے زمانے میں شب برات آئی تھی صحابہ کرام کے زمانے میں شب برات آئی تھی ائما کے زمانے میں شب برات آئی تھی کسی امام نے کسی تابع نے کسی صحابی نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ایک لائٹ ڈالا نہ بوندی کو بانٹا نہ عشاء کی نماز کو بدل کر رکھا نہ آپ نے بیان کیا نہ آپ نے ذکر کا حلقہ لگایا نہ آپ نے اجتماعی دعا کا حلقہ لگایا لوگ کہتے ہیں بھائی سڑکوں کے اندر گھومتے ہیں اس لیے ہم جمع کرنے کے لیے کرتے ہیں تم ٹھیکہ لے رکھے ہو گلی میں پھرنے والوں کا تو جو آدمی زنا کرنے جاتا ہے اس کو بیٹی دو کہ آدمی زنا کرنے جاتا ہے خامخا آقا کا امتی زنا کرے گا ایک ایک کو پکڑ کر میں اپنی بہن بیٹی کو دے کر نکاح کر دوں گا کرو تو ہم مانیں گے امت کا درد کتنا اپنے سینوں کے اندر ہے اور کوئی بھوکا خودکشی کر کے مر رہا ہے کوئی ایڑیاں رگڑ کر بیمار مر رہا ہے دو اپنے مکان کو بیچو اپنے باغ کو دے بیچو اپنی کروں کی زمین کو دو دو اس مریض کو جان چھڑو جان چھڑو قیدیوں کی مانے وہاں کوئی ہمدردی نہیں یہاں دین کو قربان اور بلی کا بکرا بنا لیا کہ صاحب گلیوں میں مرنے دو کس نے کہا گلیوں میں پھرنے کے لیے مرنے دو تم ٹھیکے دار ہو اگر ٹھیکے دار ہو تو اس کے ٹھیکے دار بنو رنڈیوں کے ٹھیکے دار بنو زانیوں کے ٹھیکے دار بنو شرابیوں کے ٹھیکے دار بنو چوروں کے ٹھیکے دار بنو قیدیوں کے ٹھیکے دار بنو وہاں کوئی ٹھیکے دار نہیں بنتا یہاں ہمدردی آ گئی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آخا کی مسجد سے میرا حجرا ملا ہوا تھا ابھی دیکھیے جن کو اللہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف کیا ہے ریاض الجنہ اور نبی کے روزے کی جالی ملی ہوئی ہے نبی کا روزہ وہی ہے جہاں پر آخا کا حجرا تھا اور آخا کے حجرے ہی کے اندر آخا کو وہاں جو ہے اللہ کے حوالے کر دیا گیا آخرت کے سفر کے لیے زمین کے حوالے کر دیا گیا تو وہاں کوئی فاصلہ نہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں شب برات کے اندر اور راتوں کے اندر میرے محبوب میرا کمرہ اتنا تنگ تھا کہ آقا سجدہ کرتے میں لیٹ نہیں سکتی تھی میں لیٹ جاتی آخا قیام فرماتے جب سجدے میں جاتے تو مجھے تھوڑا سا اشارہ کرتے میں آپ کے اشارے کو بھام کر ہٹ جاتی آخا سجدہ کرتے کمرے میں تنگی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرماتی ہوئی میرے محبوب نماز نہیں پڑھ سکتے تھے لیکن ایک ٹاٹ کا پردہ تھا ایک قدم ادھر جائیں ریاض الجنہ ایک قدم ادھر جائیں مسجد نبوی ایک قدم ادھر جائیں جنت کا ٹکڑا جنت کا کتا جنت کا حصہ ہماری تمہاری مسجد حرام کے چندے سے جو ہے تعمیر ہوئی ہوگی یہ ریاض الجنہ وہاں تنگی گھر میں اما فرماتی ہیں اس تنگی کے ماحول میں میرے محبوب گھر میں نماز پڑھا کرتے تھے اب بتائیے تاخرات جو مناتے ہیں شب برات میں اجتماعی عبادت جو کرتے ہیں میں ایک لاکھ روپے کا انعام دوں گا آخا نے شب برات میں کبھی صحابہ کرام کو جمع کر کر اجتماعی عبادت کی ہو لائٹ بن کر کر دعائیں کی ہو ہم کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ فتنہ ڈالنے والے ہیں ارے حق بات کا کہنا فتنہ ہے فتوے کا بیان کرنا فتنہ ہے نبی کے طریقے کو بیان کرنا فتنہ ہے اما عائشہ نے جو عمل امت کے سامنے رکھا وہ فتنہ ہے اگر مریض یہ کہنے لگے کہ بریانی مجھے کڑوی لگتی ہے اگر چمکا ڈر یہ کہنے لگے کہ سورج تاریخی پھینکتا ہے تو سورج کا قصور نہیں ہے بریانی کا قصور نہیں ہے مریض تیرا منہ کڑوا ہو چکا ہے چمکاڈر دن میں تجھے سورج کی کرنوں کے مقابلے کی طاقت نہیں اے گمراہ بدتی تجھے نبی کے طریقے سے سامنا کرنے کی ہمت نہیں تو ایک نمبر کا بزدل ہے ہم یہی کہیں گے آؤ دیکھو کھنگالو کبھی آپ اپنی مسجدوں کے اندر عشاء کی نماز کے اندر رد و بدل نہ کریں اجتماعی عبادت نہ کریں بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب گھروں کے اندر نماز پڑھیں تو نیند آ جاتی ہے مسجد میں پڑھیں چار آدمیوں کو دیکھ کر حوصلہ ہوتا ہے کہ دو پارے کے بجائے دس پارے پڑھیں بیس رکعت کے بجائے جو ہے چالیس رکعتیں پڑھے اس کے لیے ہمارے شہر کے اندر جو مہمان آئے تھے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب انہوں نے اپنے خطبات کے اندر لکھا ہے اللہ کے یہاں تعداد نہیں ہے کہ اس نے بیس رکعت پڑی چالیس رکعت پڑھی اس نے دو پارے پڑے یا بیس پارے پڑے اللہ کے یہاں کیفیت ہے کہ کس کیفیت کے ساتھ اس نے پڑھے کس اخلاص کے ساتھ پڑھے حضرت نے کہا گھر میں رہ کر دو رکعت پڑھنا مسجد کے اندر خلاف سنت ساری رکعت جاگنے کے مقابلے میں وہ دو رکعت افضل ہے اس لیے کہ وہ دو رکعت سنت کے مطابق ہیں اس لیے کہ گھر کا ایک پارا سنت کے مطابق ہے مسجدوں کے اندر تاخراتوں میں اور مسجدوں کے اندر شب برات وغیرہ کے اندر عبادت نہ کرے بھلے سے گھر میں نیند آ جائے لا یکلف اللہ نفسن اللہ وسعہا بندہ اتنا مکلف ہے جتنا وہ عبادت کر سکتا ہے نیند آ جائے سو جائیے حدیث پاک میں آقا نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز کو اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا اللہ اس امت کے لیے یہ خصوصیت دی ہے فضیلت دی ہے اسے ساری رات جگنے کا ثواب مرحمت فرماتے ہیں نیند آئی سو جائیے آپ نیند کے اندر الٹا سیدھا دعا کریں گے نیند کے اندر الٹا الٹی سیدھی تلاوت کریں گے تو یہ تلاوت آپ کے لیے مجھے لانت ہوگی کم عبادت سنت کے مطابق ایک لیٹر پاؤ لیٹر دودھ خالص پیئے ایک ڈرم دودھ پینے کے مقابلے میں جس ایک ڈرم دودھ کے اندر پیشاب کے خطرے گرے ہوئے ہیں تو آپ پوری رات عبادت کرنے کے مقابلے میں سنت کے طریقے پر اپنے گھر میں عبادت کریں سلاد تجویز ہے اس کا اہتمام کریں آخا نے فرمایا یہ اتنی فضیلت رکھتی ہے کہ میرے امتی کو چاہیے کہ ہر دن میں ایک مرتبہ فرمایا کہ نہ ہو سکے ہفتے میں ایک مرتبہ نہ ہو سکے مہینے میں ایک مرتبہ نہ ہو سکے سال میں ایک مرتبہ نہ ہو سکے پوری زندگی میں ایک مرتبہ اس تزوی سلاط و تزوی کو ضرور پڑھے اور بجائے نفل نمازوں کے پڑھنے کے آپ کی جو نمازیں چھوٹ چکی ہیں ان کی خزائے عمری پڑھے وجر ظہر اثر مغرب عشاء وطر یہ چھ نمازوں کا سٹ پڑھے ایک دن کی نماز کا بوجھ آپ سے الگ ہو گیا پھر ایک سٹ پڑھے دوسری دن کا نماز کا بوجھ آپ سے الگ ہو گیا پھر آپ نے کچھ تلاوت کی کچھ درود پڑا کچھ ذکر کیا کچھ اوراد و وظائف کیے پھر سلاط و تزوی پڑی و تزوی یہ ہے کہ آپ ایک رکعت میں پچہتر مرتبہ ستر پر پانچ مرتبہ سمم کلیما سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوہ الا باللہ العلی العظیم اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کر تقبیر تحریمہ باندھیں گے سنا پڑھیں گے اور اس کے بعد پندرہ مرتبہ سور فاتحہ سے پہلے اس تصویر کو پڑھیں گے قیرات پڑھیں گے اور زم سورت پڑھیں گے رکو میں جانے سے پہلے دس مرتبہ پڑھیں گے یہ ہو گئے پندرہ اور دس پھر رکو میں دس مرتبہ رکو سے اٹھ کر دس مرتبہ سجدے میں گئے دس مرتبہ دونوں سجدوں کے درمیان دس مرتبہ پھر سجدے میں گئے دس مرتبہ آپ کاؤنٹ کریں تو انشاءاللہ یہ پچہتر ہو گئی ایک رکعت کے اندر پھر دوسری رکعت کے اندر قرآن سے پہلے پندرہ مرتبہ اور رکو میں جانے سے پہلے قرآن کے بعد دس مرتبہ پھر اسی ترتیب کے ساتھ کہ رکو میں دس مرتبہ اور رکو سے اٹھ کر دس مرتبہ اپنی اپنی تصویر کے بعد ربنا الک ہم کے بعد سبحانہ ربی العظیم کے بعد نماز کی جو چیزیں پڑھنے کی ہیں ان کے ساتھ آپ اس تصویر کو پڑھے تو تصویر بڑے فضائل والی ہے آخا نے فرمایا میری امت کو اس کا اجر معلوم ہو جائے گا ہر دن اس کو پڑھنے کی کوشش کرے گی یہ رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے سلا تو تصویر سے اللہ تبارک تعالی راضی ہوتے ہیں آپ روئیں گڑ گڑائیں اور کائنات کا زمین و آسمان کا وہ سب سے آنسو کا قیمتی قطرہ جو آنکھ سے نکلتا ہے فعلم فتح کو رونا نہ آئے رونے کی شکل بنائیں اور رونا نہ آئے آنسو کے قطرے نہ نکلے اللہ سے مانگے مولا سب کچھ لے لے آنکھ کے آنسو کا قطرہ دے دے یہ بہت قیمتی آنسو کا قطرہ ہے آخا نے فرمایا کہ جسم کے جس حصے پر پڑے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس حصے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا مانگو مانگنا نہیں آیا ہے سوالی بنو محتاج بنو فقیر بنو یا یوحناس انت الفقراء کرا ہو رات گزری اور چار بج کر پینتیس منٹ تک بنگلور کے اندر شہری کا وقت رہتا ہے آپ نے شہری کی اور دن کے اندر روزہ رکھا گالی گلوج غیبت ٹی وی گانا بجانا فضول باتیں تمام چیزوں سے احتیاط یہ اللہ کا بڑا عجیب معاملہ ہے کہ اللہ لوہے محفوظ سے آسمان دنیا میں تقدیر دیتے ہیں لانے اور شفٹ کرنے کے درمیان بندے کو کہتے ہیں اے میرے بندے میں رحیم ہوں کریم ہوں اپنی تقدیر کو بدلنا چاہے بدل دے لوہے محفوظ میں میں نے تجھے بیمار لکھا تھا اگر تو شفا یاب ہونا چاہتا ہے دیکھ شفٹ ہونے سے پہلے تو کہہ دے میں فرشتے کو کہہ دیتا ہوں وہ شفا دے گا شادی کرنا چاہتا ہے ذلت کا تاج نکالنا چاہتا ہے لوہے محفوظ میں تیرا ذلیل ہونا لکھا تھا عزت کا تاج مانگتا ہے ہم تجھے کہہ دیں گے یہ رات اپنے ہاتھ سے تقدیر لکھنے کی ہاتھ رات ہے خود اپنا مقدر بناؤ اپنی بگڑی سوارو خود تقدیر کی سیڑھیوں پر چڑھتے چلے جاؤ یہ موقع پھر نہیں ملے گا نہ جانے گزشتہ شب برات میں کتنے ہمارے بھائی بہن تھے جو آج اس رات کے اندر قبر کے منو تلے مٹی کے اندر وہ دبے ہوئے ہیں خوش نصیب ہے وہ مسلمان ضائع نہ کریں وہ روزہ رکھیں رات کو جگیں اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے بنائیں اپنا مقدر سواریں یہ رات ہرگز ضائع نہ کرے کچھ نہ ہو سکے عبادت تلاوت کم از کم اتنا تو احسان کریں سو جائیں حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک صاحب جا رہے تھے راستے کے اندر کتا سویا ہوا تھا حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ کتا جو سو رہا ہے اس کا سونا بھی عبادت ہے کہنے لگے اس کی کیا عبادت ہے حد تو حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ساتھی سے فرمایا یہ باؤلا کتا ہے دیوانہ کتا جگے گا تو جتنی دیر جگے گا کاٹتا رہے گا اب سوئے گا اتنی دیر تک مخلوق اس کی حیثیت سے جو ہے محفوظ ہوگی تم جو ہے زندہ رہو گے جاگو گے قبرستانوں میں جاؤ گے نوجوان اوباشی کریں گے سو جاؤ بھائی یہ سو جانا عبادت ہے اتنی دیر اللہ کے فرشتوں کی لانت تو نہیں لوگے اللہ کا غصہ تو نہیں لوگے خدا کے غضب کا توق اپنے گلے میں نہیں ہو سکتا عبادت کرنے کم سے کم گناہ بھی نہ کرو ٹی وی گانا بجانا F M C M P M سب بند اللہ کے طرف ہو جاؤ قلم لے لو اللہ جھوٹ نہیں کہتا آخا جھوٹ نہیں کہتے لوہے محفوظ اور آسمان دنیا کی تقدیروں کے درمیان شفٹنگ ہوتی ہے ایک سال کی تقدیر اس شفٹنگ سے پہلے یہ تقدیر کو منتقل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اللہ بندوں سے پوچھتا ہے دیکھ کہ کچھ کرنا ہے رد و بدل میں مختار کل ہوں اللہ مختار کل ہے ایک بادشاہ ایک قیدی کو رہا کرنا چاہے رہا کر سکتا ہے ایک راہ چلتے انسان کو سوری پر لٹکانا چاہے لٹکا سکتا ہے اللہ مختار کل ہیں اللہ تقدیر کو بدلنا چاہے آپ جینا چاہتے ہیں اس سال ملک الموت کے دفتر میں ہمارا نام تھا ہم نے کہا اللہ ایک اور سال رہنا چاہتے ہیں ہم حج کر لینا چاہتے ہیں نبی کے روزے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اے رب کائنات اس بھیڑستان میں مرنا نہیں چاہتے ہم نبی کی زمین میں مرنا چاہتے ہیں تیرے حرم کی زمین میں مرنا چاہتے ہیں تیرے صحابہ اور ہماری مائیں ازباج متحرات کے بغل میں ہم آرام کرنا چاہتے مانگو اللہ دے رہا ہے مانگنے کی کمی ہے اور مانگے رات میں اور دوسرے دن روزہ رکھیں انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ ہماری مراد کو پورا کرے گا ہم نے کہا تھا کہ ہاں، جب دین آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ عقل بھی دے دیتے ہیں اور دین چھینتا ہے اللہ عقل کو چھین لیتے ہیں اللہ سمجھ کو چھین لیتے ہیں حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ ابھی بچے ہی تھے کہ اس زمانے کے اندر یہ بحث و مباحثہ ہونے لگا کہ ایک میاں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر میں وہ عبادت نہ کروں اگر جس کو اور لوگ نہ کرتے ہوں تو تجھ پر تین طلاق ہر عالم نے کہا ذکر کرو گے تو دوسرا ذکر تم بیان کرو گے تو دوسرا بیان تم نماز پڑھو گے تو دوسرا روزہ بیان اور تم جو ہے اذان دو گے جو کرو گے دنیا کے اندر وہ عبادت دوسری ہوگی کوئی ایسی عبادت نہیں کہ جو تناؤ تم تلاوت کرو ذکر کرو جو کرو حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے پاس کا علاج ہے یہ عبادت بھی کرے گا اور دوسرا کرے گا بھی نہیں اور اس کی بیوی طلاق سے بھی بچ جائے گی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ میاں جس نے اپنی بیوی کو ایسے عمل پر طلاق کو معلق کر دیا تھا اس کو خانے کعبہ لے گئے کہا کہ کچھ دیر کے لیے کعبہ کی چابی مجھے دی جائے کعبے کے اندر اس کو لے کر گئے کہا کہ یہاں تو نماز پڑھ اب کعبے کے اندر جو نماز پڑھ رہا ہے پوری دنیا میں کعبے کی نماز کوئی نہیں پڑھ رہا ہے کعبے کی تلاوت ہو رہی ہے پوری دنیا میں نہیں ہو رہی ہے تو علماء نے کہا کہ واقعتاً یہ بڑا چل کر بہت بڑا علامہ ہونے والا ہے بزرگ ہونے والا ہے اسی طریقے سے ہمارے جو بزرگان دین ہیں وہ چھوٹے چھوٹے فارمولوں کے اندر بڑی بڑی دنیا اور آخرت کے ذخیرے ہمیں دے دیتے ہیں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بات ہے ایک صاحب نے آپ سے درخواست کی کہ میں خواب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں کون بندہ ہے داڑھی منڈا داڑھی رکھنے والا نمازی بے نمازی مرد عورت آخا کے چہرے کو دیکھنا نہ چاہے آخا کی زیارت نہ کرنا چاہے آخا نے فرمایا من رانی فل منامی فقط رانی وہ من رانی وجبت لہو شفاعتی جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقت خواب میں دیکھا حقیقت میں مجھے دیکھا اور جس نے مجھے دیکھا میں انگلی پکڑ کر اسے جنت میں پہنچاؤں گا یہ بڑی سعادت کی بات ہے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جی لانی اللہ علیہ نے فرمایا میاں خواب تو خواب ہے کہ آدمی اٹھنے کے بعد خواب کو بھول بھی سکتا ہے شیطانی مغالتا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کو نیند نہیں لگی آنکھیں بند کر کے پڑا ہے خامخواہ کسی کو نبی کا تصور کر لیا آقا کا تصور کر لیا میاں میں ایسا عمل تجھے بتاؤں گا جیتے جاگتے حیات میں موت سے پہلے تو نبی کو اپنی زندگی میں پائے گا اب وہ کہا کہ بتائیے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کیا بتایا انشاءاللہ ہم اس کو اگلی جمعہ عرض کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں شب برات کی تکریم اور تعظیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے بے حرمتی سے بچائے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرمائے نصرت فرمائے اللہ دشمنان اسلام مسلمانوں کو تباہ کرے برباد کرے اور نیست و نابود کرے اللہ فیقون الدین و للہ ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ منظر لائے آمین واخردان الحمد للہ رب العالمین